صالح سے روایت ہے کہا ہمیں ابن شہاب نے ربی بن سے خبر دی انہوں نے اپنے والد یعنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانے میں عورتوں سے متا کرنے سے منع فرما دیا تھا اور یہ کہ ان کے والد صبرہ نے اپنے ساتھی کے ہمراہ دو سرخ چادریں پیش کرتے ہوئے نکاح متا کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھائیس